زوجہ رسول سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر ایک دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کے لیے فرض نماز کے علاوہ بارہ رکت نماز پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں ہمیشہ سے یہ رکتیں ادا کر رہی ہوں صنعت کے راوی امر کہتے ہیں میں بھی حدیث پڑھنے کے بعد ان رکعت کو پڑھ رہا ہوں صنعت کے ایک اور راوی نعمان کہتے ہیں میں بھی یہ رکعت ہمیشہ سے پڑھ رہا ہوں حدیث نمبر دو ہزار بتیس مسند احمد